السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشد ان محمدن عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه <clears throat> وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا اذا كان من الهالكين

بتقوى الله عز وجل والسمع عليكم عبد حبشي من يعيش منكم, منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزز ناظرین و سامعین آپ کے سامنے میں نے ایک بڑی اہم حدیث پڑھی ہے یہ حدیث جتنی اہم ہے اتنی ہی مشہور بھی ہے بارہ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کا تذکرہ ہر بدھوار کو ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں آج انشاءاللہ اللہ آپ نے جن وصیتوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا ہے ان کی آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا آئیے پہلے اس حدیث کے راوی کے بارے میں کچھ علم حاصل کرتے ہیں اس حدیث کے روایت کرنے والے ابو نجہ اور ابن ساریہ ہیں ابو نجہ ان کی کنیت تھی اور یہ بہت مشہور صحابی میں سے ہیں اہل صفحہ میں سے ہیں اور پہلے پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے یہ بھی ہیں ارباد ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ستاون ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کی کنیت تھی ابی نجہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیغا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بلیغ نصیحت فرمائی بڑی بلیغ اور پر اثر نصیحت اور نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو تذکیر کیا کرتے تھے اللہ اب کا حکم ہے وزرف ان نزک تنفع المومن آپ لوگوں کو نصیحت کریں کیونکہ نصیحت لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اور واض یا معزت کا مطلب ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ لوگوں کو رہنمائی کرنا یعنی اس میں لوگوں کے لیے تخویف کی باتیں ہوں ڈرانے کی باتیں ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بشارتیں بھی ہوں خوشخبریاں بھی ہوں ایسی چیز کو معزت یا وعظ کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے نصیحت کیا کرتے تھے اور یہ نصیحت آپ نے جیسا کہ کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی تھی آپ خطب جمعہ میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے عید اور بقرعید میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے ایسی جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو آپ اس موقع پر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے سلح ادیبیہ کے موقع پر آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور ایک مرتبہ آپ نے فجر کے بعد بھی عصر کے بعد بھی ظہر کے بعد بھی پورے دن آپ لوگ آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور واز کرتے رہے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کیونکہ نصیحتیں دلوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں نفع بخش ہوتی ہیں اگر نصیحتیں نہ کی جائیں تو انسان برے راستے کو اپنا سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے تو آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور بڑی بلیغ نصیحت کی وجلت منہ القلوب و درفت منہ العون اس سے لوگوں کے دل دہل اٹھے اور لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی اتنی پر اثر نصیحت کی امانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمی نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی اور اس طریقے سے آپ جوام الکلم سے نوازے گئے تھے مختصر الفاظ استعمال کرتے تھے لیکن اس کا دلوں پر گہرا اثر ہوتا تھا اور لوگوں کے دل دہل اٹھتے تھے اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے آنکھوں سے آنسو ابل پڑا کرتے تھے تو اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اور یہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے دل دہل جاتے ہیں انسان کے دل دہل جاتے ہیں اللہ رب العامی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان ادا ذکر اللہ اجرت قلوب کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں ان کے دل لرد اٹھتے ہیں تو دل کا لرد اٹھنا قرآن پڑھ کر کے یا در سن کر کے جنت اور جہنم یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان کا دل اگر لرد اٹھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے صحاب کرام کے دل اس طریقے سے نرم ہوتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ان کے دل دہل اٹھتے تھے آج ہمارا دل پتھر سے بھی زیادہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے ہم کتنی عبرت اور نصیحت کی چیزیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھے اور اس طریقے سے آنکھیں بہہ پڑیں آنکھیں بہہ پڑنا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو دل ہے اس کی صلاح کی پہچان ظاہر میں ہوتی ہے یعنی انسان کا دل دہل اٹھا اس کی کیا دلیل اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا دل صحیح ہے اور انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے تو ظاہر میں وہ چیز نظر آتی ہے اور دل اگر خراب ہے تو اس طریقے سے انسان کا ظاہر بھی خراب ہوگا اگر ظاہر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کا دل بھی خراب ہے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے لہذا دل کے اندر اگر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تقوا ہے تو ظاہر میں وہ چیز نظر آتی ہے انسان کے اعضا سے جوارے سے وہ چیز نظر آتی ہے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو انسان اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے زبان کی حفاظ کرتا ہے آنکھوں کی حفاظ کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں کے حفاظ کرتا ہے شرمگاہ کی حفاظ کرتا ہے یہ اس کے متقی ہونے کی اور اس کے دل میں ایمان ہونے کی پہچان ہوا کرتی ہے تو اس طریقے سے ظاہر جو ہے یہ انسان کے باطن میں کیا ہے اس پر رہنمائی کرنے والی چیز ہوتی ہے اور جس انسان کی آنکھیں بہہ پڑیں اللہ کے ذکر سے جنت اور جہنم کے جہنم کے خوف سے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا رجنا رج من خشیت اللہ حت یاد اللہ درآ کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈر جائے رو پڑے تو اللہ رب العالمی تو ایسا انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس آ جائے اور یہ محال ہے یہ محال ہے تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر اللہ ابرامن گویا کی جنت کو واجب کر دیتا ہے اور جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور صحیح ہین میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ ابرامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رج الکر اللہ خالین ففادت عینا کہ وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس طریقے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ایسے شخص کو اللہ ابامن عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس طریقے سے سون ترمیزی کی ہے اینان اللہ تمس تمس منار دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی ان البکت من خشیت اللہ ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے ڈر جائے رو پڑے وہ عین تحرسفی صبی اللہ اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرے داری کرتی ہے ان دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی خصیت سے ایک مومن سے مطلوب ہے صحاب کرام رویا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا لہذا یہ رونا ایک فضیلت کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اور یہ رونا اس کے باطن کی اصلاح پر دعوت کرتا ہے کہ اس کا دل صحیح ہے اس کا دل نرم ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اور خوف ہے اس لیے انسان ڈرتا ہے تو صحابہ کرام کہتے فقلنا یا رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معاہد و معد ایسا لگتا ہے کہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت اور نصیحت ہے جب انسان رخصت ہونے والا ہوتا ہے اس وقت جو نصیحتیں کرتا ہے بڑی اہم نصیحتیں کرتا ہے بڑی اہم نصیحتیں کرتا ہے ایک انسان جب کسی لمبے سفر پر جاتا ہے اپنے اہل ویال کو چھوڑ کر کے اپنے ملک میں دوسرے ملک جاتا ہے ایک آدھ سال کے لیے تو آخر وقت میں بڑی اہم باتوں ہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب ایک سال یا دو سال کے بعد ہی ہماری ملاقات ہونے والی ہے تو اہم چیزوں کی وصیت کرتا ہے تو اسی لیے صاحب کرام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی رخصت ہونے والی کی آپ کی وصیت ہے اور نصیحت ہے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تو نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہو انسان جب یہ سوچ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر خوش اور خدو پیدا ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس انسان صحیح معنوں میں اللہ ابرامن کی بات کا حق ادا کرتا ہے تو انسان جب عبادت کرے سوچ کر کے بات کرے کہ آخری ہماری نماز ہے یہ ہماری آخری عبادت ہے چاہے نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو خیرات ہو عمرہ ہو حج ہو کوئی بھی عبادت ہو انسان اگر یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ ہماری آخری عبادت ہے تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور انسان شریعت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیتا ہے اور ریاکاری سے اور سماعت سے اور شہرت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو صاحب کرام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری یعنی کسی معدے رخصت کرنے والے کی وصیت ہے لہذا آپ ہمیں وصیت کیجیے فاوسینا آپ ہمیں وصیت کیجیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی اور آپ نے تقریباً چھ یا سات چیزوں کی اس حدیث کے اندر آپ نے وصیت فرمائی آپ نے کیا فرمائی وہ سیکم بتقو اللہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے تقوا کی وصیت فرمائی کیونکہ تقوی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ العامن کی وصیت ہے ہر شخص کے لیے ہر امت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ولقد وسین الدین اوت ات القطاب ابن قبل وہ یا کو تق اللہ کہ ہم نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی تھی ان کو بھی اور تم کو بھی ہم یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو یہ تقوا بہت اہم وصیت ہے اور بہت جامع لفظ ہے یہ شریعت کی جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات میں سے ایک جامع اصطلاح اور لفظ ہے تقوا تقوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آڑ بنا لے کس چیز کو آڑ بنا لے یعنی اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر کے اور اس کے نبی کے حکم پر عمل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی معاشیت سے دور رہ کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے یعنی یہ عمل ایک آڑ ہو جاتا ہے جہنم سے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر کب عمل کرے گا اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے دوری کب اختیار کرے گا جب انسان کے پاس اس کا علم ہوگا اس لیے علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اور علم حاصل کر لینا بھی اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب انسان اس کے مطابق عمل کرے گا اور عمل کیا ہے تقوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم آنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو دین اللہ نے بھیجا اس دین کے اوپر عمل پیرا یہی تقوا ہے یہی تقوا ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب جہنم کے درمیان یا اس طریقے سے اور جو بھی عذاب ہیں ان کے درمیان آڑ بنا لے اسی کو تقوا کہا جاتا ہے اور انسان کیسے آڑ بنائے گا کیسے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو کر کے تو اسی کا نام تقوا ہے لہذا تقوا وہی اسی انسان کے اندر ہوگا جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ ابرامن کے دین پر عمل پیرا ہوگا اور اللہ ابرامن کے دین میں سب سے اہم چیز توحید ہے اور سب سے بری چیز شرک ہے لہذا متقی ہونے کے لیے تقوی ہونے کے لیے توحید خالص کا پایا جانا انسان کے اندر ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے اجتناب بھی ضروری کیونکہ تقوی دو چیزوں کا نام ہے اللہ کے عوامر پر عمل اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر انسان کا عمل اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العامین نے اس کے نبی نے اسے دور دوری اختیار کرنا تو جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اس کے نبی نے حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ایمان اور توحد خالص آتی ہے اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز شرک آتی ہے کفر اور نفاق یہ ساری چیزیں آتی ہیں لہٰذا ان چیزوں سے بھی دور رہنا انسان کے لیے ضروری ہے انسان اگر شرک کرتا ہو وہ متقی نہیں بن سکتا ہے متقی ہونے کے لیے معاہد ہونا متبع سنت ہونا یہ ضروری ہے وہی انسان متقی بن سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو وصیت فرمائی کہ اللہ ابامن کا تخوا اختیار کرو کیونکہ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے فرمایا وسار و علما فرتی ربی کو مجنطین اردو حسمات الرد و عدتقین کہ اس کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی کہیں زیادہ ہے جسے اللہ رب العامین نے متقیوں کے لیے بنائی ہے تو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی جو متقی ہوگا وہ جنت کا حقدار ہوگا جس کے اندر تقوا نہیں ہوگا متقی نہیں ہوگا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا دوسری وسیع بھی نے فرمائی وسمتا سننے اور اطاعت کرنے کی یہ بادشاہوں سے متعلق ہے کہ بادشاہوں کی باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ دین اسلام کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے اللہ رب العالمین نے جو اہل امر ہیں جو جو حکمراں اور اس طریقے سے بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کو اللہ ابامی نے فرض کر دیا واجب قرار دیا ان میں علماء بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وقی الرسول اور الامر کم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو الامر ہے تم میں سے ان کی اطاعت کرو ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے اس لیے ان کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگا لا عاطل مخلوق منفی معاشیت الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان نمتعت و معروف اللہ کے سر کے حدیث ہیں کہ اطاعت معروف کے اندر ہوتا ہے یعنی جس کا حکم ہوگا کتاب و سنت کے اندر اس میں اطاعت کی جائے گی چاہے وہ بادشاہ ہوں حکمراں ہوں یا اس طریقے سے علماء ہوں یا ماں باپ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگی بادشاہوں کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے سموتات دین کی واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار نہ ہو ان کے اندر اختلاف نہ ہو مسلمان کمزور نہ ہوں تشدد کا شکار نہ ہوں اس لیے اللہ رب العالمین نے امیر کے اطاعت کو دین اسلام کے اندر فرض کر دیا ہے واجب کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من خرج من و فارق الجماع ثم مات تمیت الجاہلیہ یہ صحیح مسلم روایت ہے جو امیر کے تاج سے نکل گیا اور مسلمانوں کی جماعت کو اس نے چھوڑ دیا اور پھر وہ مر گیا تو اس کو جاہلیت کی موت ہوگی لہذا امیر کے اطاعت کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے عبادہ بن سامد فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی علیہ و تع سم و تات پر پھر اس رے یعنی ہر حال میں تنگی ہو یا آسانی و المن شتی آسانی ہو یا خوشی ہو یا ناخوشی ہو ہر بات پر ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم سمو اطاعت کریں گے لہذا بادشاہ کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے تو بھی اس کی باتوں کو سننا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے کہ ہمارے وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ سلمہ بن عزید یا نبی اللہ کی سلمہ بن عزید نے اللہ کے سر سوال کیا بادشاہوں اور عمرہ کے تعلق سے کہ اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو اس صورت ہمارے لیے کیا حکم ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسم او آتی ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو اور وہ ان علیہ محملو ان کی ذمہ داری کو بال ان کے اوپر ہوگا وہ علیہ کما حمل تم اور تمہاری ذمہ داری کو بال تمہارے اوپر ہوگا لہذا ان کی باتوں کو سننا ضروری ہے ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے کیونکہ اگر ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی تو معاشرے کے اندر انتشار ہوگا اور اختلاف ہوگا اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا بحر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من نے فقط عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ من اسان فقط اص اللہ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی من عطا امیری فقط عطا انی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی من عصا امیری فقط عصانی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی اس لیے امیر کی اطاعت نبی کے اطاعت ہے اور نبی کے اطاعت اللہ رب العالمین کے اطاعت ہے امیر کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے اور نبی کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی اس لیے حاکم وقت کی باتوں کو ماننا اور سننا ہر مسلمان کے لیے ہر رعایا کے لیے واجب اور ضروری ہے اور یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے تین مرتبہ نبی نے فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے تو کہا کہ اللہ ول کتاب ہی اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے بولے رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے بولے امت مت اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کے لیے وہ عام اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے تو جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کی خیر خواہ یہ ہے کہ انسان ان کی اطاعت کرے ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرے اگر وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو بھی انسان کو صبر کرنا ہے ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنا نہیں ہے یہ خوارج کی پہچان ہے روافظ کی پہچان ہے اور جو ان کی باتوں کو ماننے والے اور ان کے طور طریقے کو اپنانے والے اور ان کے منہج اور عقیدے کو قبول کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کا منہج ہے یہ سلب سالین کا منہج نہیں ہے اگر بادشاہ ظلم بھی کرتا ہے تو بھی ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا راستے ہموار کرنا یا ان کی خامیوں کو بیان کرنا سر عام لوگوں کے سامنے محفلوں میں یہ خوارج کی روافظ کی پہچان ہے اور جو ان کے منہج کو اپنانے والے ہیں ان کے ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی پہچان ہے یہ اسلام کی یہ سلب صالحین کی پہچان نہیں ہے ہمارے نبی سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ اگر وہ لوگ ایسے ہمارے اوپر جو حکمراں ہوں ان میں کچھ ایسا کام کریں جو کام صحیح نہ ہو تو ہم کیا کریں افلا نقاتل کیا ہم ایسے لوگوں سے جنگ نہ لڑیں تمہارے نبی نے فرمایا کہ لا ماسلو جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک تمہارے لیے ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے ایک حدیث فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کیوں نہ بادشاہ بن جائے امیر بنا دیا جائے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلاتا ہے تو تم اس کی بات سنو اس کی اطاعت کرو اس لیے ہمارے نبی نے خروج کرنے سے بغاوت کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ خروج اور بغاوت کے اندر تباہی و بربادی ہوتی ہے آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہ جو مشاکل اور پریشانیاں ہیں جو تباہی و بربادی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کیا اور اس طریقے سے وہاں پر بدمنی آئی فتنہ و فساد پھیلا مسلمانوں کی جانیں گئیں جانے برباد ہو گئیں اس لیے خروج کرنا بغاوت کرنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے اور خامیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں کہ ہم سے خامیاں نہیں ہوتی کیا لوگوں سے خامیاں نہیں ہوتی خامیوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خروج کرے گھر کے ایک گھر ہوتا ہے گھر کے اندر بھی گھر کے لوگ کچھ خامیاں کرتے ہیں کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں بیٹا کرتا ہے بھائی کرتا ہے بہن کرتی ہے یا اس طریقے سے اور گھر کے دیگر افراد کرتے ہیں تو کیا ان کے خلاف خروج کیا جاتا ہے کیا ان کے خلاف بغاوت کیا جاتا ہے ان کی اصلاح کی جاتی ہے لہذا یہ بادشاہوں کے خلاف خروج کرنا یا ان کی خامیوں کو بیان کرنا یہ خوارج کی پہچان ہے یہ روافظ کی پہچان ہے ان کے پیروی کرنے والوں کی پہچان ہے جو ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان لوگوں کی پہچان ہے یہ سلب صارحین کی پہچان نہیں ہے ان کے نشو قدم پر چلنے والوں کی پہچان نہیں ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ ان کی پیروی کرنے کا ان کی اتباع کرنے کا اور ان کی اعتعاد کرنے کا حکم دیا اگر کوئی بات غلط ہے تو آپ دل سے اس کو غلط جانیں آپ اس کو دل میں برا جانیں لیکن زبان پر اسے نہ لائیں لوگوں کے سامنے اسے نہ بیان کریں اگر آپ کے پاس شتاط ہے آپ امیر کے پاس جائیے حاکم وقت کے پاس جائیے ان کو نصیحت کیجیے ان کو وسیع وہاں پر جا کر کے نصیحت کیجیے اگر آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے آپ وہاں تک آپ کی بات نہیں پہنچ سکتی تو آپ لوگوں میں لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کے ان کی خامیوں کو نہ بیان کریں کیا جو انسان ان کی خامی بیان کرتا ان کے اندر خامی نہیں ہوتی کون انسان ہے جس کے لیے کمال ہو جب انسانوں کے لیے کمال نہیں ہے تو انسانوں ہی میں سے جا کر کے بادشاہ بنتے ہیں کیا ان کے لیے کمال ہوگا ہم تو بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں اور ہم کتاب و سنت سے انحراب کرتے ہیں لیکن بادشاہوں کے بارے ہماری رائے ہوتی ہے کہ بادشاہ فرشتہ ہونا چاہیے آپ جیسے ہوگے ویسے بادشاہ رہے گا آپ جیسے رہیں گے ویسے بادشاہ رہے گا اس لیے انسان پہلے اپنی اصلاح کرے جب انسان اپنی اصلاح کرے گا تو بچوں کی اصلاح ہوتی ہے پورے گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے پورے ملک کی پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بادشاہوں کی برائیوں کو ہم بیان کریں اور اس طریقے سے ان کی خامیوں کو بیان کریں انسان جو اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے اگر اس کی خامیاں دوسروں کے سامنے بیان کی جائیں تو انسان اسے برا سمجھتا ہے ایسی بادشاہ ہے حاکم وقت ہے اس کی برائیوں اور اس کی خامیوں کو بیان کرنے کے بعد اس کی حیبت اس کا روب اس کا دبدبہ کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لیے ایسا کرنا ختم جائز نہیں ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے بادشاہوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر قائم رکھے کیونکہ اگر وہ صحیح رہیں گے تو پورا ملک صحیح رہے گا اگر ایک انسان صحیح ہوتا ہے تو اس کی اصلاح اس کی ذات تک محدود ہے لیکن اگر بادشاہ صحیح راستے پر ہے تو پورا ملک پورا معاشرہ پوری رعایا سارے کے سارے لوگ امن و امان کے ساتھ نہیں گزارتے آپ مثال لے لیجیے مملکت سعودی عرب کی الحمدللہ یہاں کے بادشاہ عادل منصف اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے حدود کو نافذ کرنے والے اور شرک اور بدعات کے خلاف نگی تلوار ہیں آپ دیکھیں کہ الحمد پورے ملک کے اندر امن و امان سارے لوگ خوش الحمد تو اس لیے یہ ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے سلب سالین کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہماری ایک کوئی دعا قبول کر لے تو ہم وہی دعا قبول کریں گے کہ بادشاہوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں گے کیونکہ ان کی بھلائی میں پورے ملک کی بھلائی ہے پوری ریا کی بھلائی پورے ملک کی بھلائی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بادشاہوں کی باتوں کو مانیں کیونکہ ان کی اطاعت کو شریعت کے اندر باقاعدہ واجب قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچنا یہ کیا یہ بغاوت ہے اور بغاوت یہ خوارج کی پہچان ہے اور بغاوت سے کبھی فائدہ نہیں ہوا پوری تاریخ پر ڈالیے بغاوت اور خروج کے اندر سوائے نقصان کے سوائے بربادی کے اور کوئی چیز نہیں خروج نام ہی نکلنے کا تو خروج کے لفظ کے اندر بغاوت ہے اس کے اندر تباہی اور بربادی ہے لہذا بادشاہوں کی باتوں کو ماننا اور سننا یہ ہمارے لیے بے ضروری ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں اس کی وصیت فرمائی کہ وہ سمے وطا کہ تم سنو اور تم اطاعت کرو کن کی اطاعت کرو بادشاہ کی اطاعت کرو وہ ان اور اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری حدیثیں کہ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سور سے بیعت کی کہ بادشاہ کی اطاعت کرنے کے اوپر کہ ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور اس طریقے سے ہمارے علی رضی اللہ نے فرمایا ان صلاح صلیح اللہ امام بر او فاجر کہ انسان کی صلاح کون کر سکتا ہے جو نیک ہوتا ہے بادشاہ وہ اوفا جرن انکان بر رائے ولی رعیہ و انکان فاجرن ابد الفی المومن رب ہو تو ابد افی المومن رب ہو تو فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کہ امام اگر اچھا ہے نیک ہے تو رائی اور رعیت دونوں کے لیے بھلائی ہوگی اور اگر وہ کیا نام ہے غلط ہے تو اس میں مومن اپنے رب کی عبادت کرے اور اس طریقے سے ان کی اعتعاد سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچے بلکہ ان کی اعتعاد کرے تو اس طریقے سے یہ بہت اہم اصل ہے کہ انسان جو حکمراں ہیں ان کی اعتعاد کرے اس طریقے سے ماں نبی نے فرمایا کہ وہ ان تمر علیکم عبد الحبشی اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کو نہ بادشاہ بن جائے تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے سی بخاری کے اندر ہے کہ اس میں رس و زبیبہ کی سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی امیر بن جائے اور اس کا راز کا سر کیسا ہو کشمش کے مانند ہو یعنی پکا ہوا اس کا سر ہو یعنی بے وزن انسان اس کی کوئی اہمیت نہ ہو تو بھی اگر تمہارا امیر بن گیا ہے تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے اس طریقے سے بزر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مجھے وصیت کی ان اسما و عطی کہ میں وہ کہ میں سنوں اور اطاعت کروں و لوکان ابدین حبشین مجد الطراف اگرچہ وہ حبشی غلامیوں کیوں نہ ہو اور کٹا ہوا کیوں نہ ہو اس کے جسم کٹا ہوا ہو ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو پھر بھی ہمیں اس کی بات ماننا ہے اس کی بات ماننا ہے کیوں ماننا ہے تاکہ دنیا کے اندر امن و امان قائم رہے دنیا کے اندر بدعمنی نہ ہو اس لیے جو حکمراں ہیں ان کی باتوں کو ماننا کیا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اور یہاں غلام سے تعبیر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو کوئی بھی آدمی ہو تو بھی اس کی بات کو ماننا ضروری ہے اگر وہ حاکم وقت ہے اب امام ابن العربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے کہ کمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ جب معاملہ ایک دم خراب ہو جائے گا اور وہ جو امر ہے معاملہ یعنی حکومت سمجھ لیجئے وہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں چلا جائے چلی جائے گی جو اس کا اہل نہیں ہوگا تو یہاں تک کہ غلام اس کے حکمراں بن جائیں گے تو ایسا ہو جائے تو بھی تمہیں سننا ہے ان کی اطاعت کرنا کیوں اس لیے کہ دو نقصانوں میں سے کم نقصان کو برداشت کرنے کے لیے وہ صبر علا ولایا ملا تجود ولایت ہو یعنی وہ صبر کرنا اس آدمی کی اولاد پر جس کی ولایت جائز نہیں ہے لے اللہ یغیر کا بھائی اخرجمن ہوا فتر امیا کیوں ہمارے نبی نے فرمایا کہ تاکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور جس کا کوئی دوا نہیں ہوگی اور اس سے انسان پھر گلو خلاصی نہیں کر پائے گا اس لیے انسان کو چاہیے کہ اطاعت کرے اور بادشاہ کی باتوں کو مانے اور اگر کوئی بات ناگوار غلط ہے تو اس کو دل کے اندر برا جانے یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے کیونکہ انکار منکر کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس کو ہاتھ سے روکے یہ جو حاکم وقت ہوتے ہیں قاضی ہوتے ہیں ان کے لیے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اس کو زبان سے روکے یہ علماء کے لیے کہ انسان اس کی برائی بیان کرے اور اس طریقے ان کو نصیحت کرے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ بھی انسان نہیں کر سکتا دل کے اندر اس کو برا جانے لیکن اس کو زبان پر نہ لے کر کے آئے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان نہ کرے پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں فعن عشمن کم کنفرہ اختلاف اور جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اسی لیے بعض علماء نے بیان کیا کہ ہمارے نبی کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ حدیث بھی ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہت زیادہ اختلاف ہوگا اور واقعتاً ہمارے نبی وفات کے بعد امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوا تو اس لیے یہ ہمارے نبی کی نبوت کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے بہت زیادہ اختلاف ہوگا لوگ اختلاف سے ڈر جاتے ہیں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے لیکن اختلاف کا حل بھی شریعت کے اندر موجود ہے یہ نہیں کہ اختلاف ہو گیا اس کو چھوڑ دیا جائے نہیں اس کا حل شریعت کے اندر بتایا گیا ہے اور اس کا حل کیا ہے فعلیکم کو سنتی و سنت الخلفائے الراشدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین جو دیات یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اللہ رب نے فرمایا کہ تمہارا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو ہو اللہ اس کا حکم اللہ کی طرف ہے یعنی کتاب اللہ کی طرف اس کے نبی کی طرف اس کا حکم ہے کتاب و سنت کے اوپر پیش کیا جائے گا اس اختلاف کو اور کتاب و سنت سے اس اختلاف کو دور کیا جائے گا تو کتاب و سنت سے اللہ کے رسول کے حدیثوں سے اختلافات دور ہوتے ہیں انسان سنتوں کو لازم پکڑے گا اللہ کے رسول کے طریقے کو خلفائے راجدین صاحب کرام کے طریقے کو لازم پکڑے گا تو اختلافات ختم ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے نبی نے سے جب پوچھا گیا کہ امت تہتر فرقوں میں جب تقسیم ہو جائے گی تو کون فرقہ جنت کے اندر جائے گا تو ماں نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یعنی صحاب کرام کے طریقے کو لازمی پکڑنے سے انسان اختلاف سے اپنے آپ کو بچائے گا اور انسان گمراہی سے بچے گا تو ماں نبی نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ہماری سنت کو اور خلفۂ راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا ہے کتاب اللہ سنت رسول کو اور کتاب اللہ سنت رسول کو صلب صالحین کے منحص کے مطابق سمجھنے تب جا کر کے اختلاف دور ہوگا اسی لیے خلفائے راجدین کی قید لگائے ہمارے نبی نے وہ سنت الخلفۂ راجدین المحدین خلفائے راجدین ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو ان کے طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھو تب جا کر کے اختلافات دور ہوں گے اگر انسان کتاب و سنت کو اپنے فہم کے مطابق سمجھے گا تو اختلافات دور نہیں ہوں گے بلکہ اختلافات اور بڑھیں گے کیونکہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے لہذا ہماری سوچ پابند ہے کتاب و صلب صالحین کی سوچ کے ان کے نہج ان کے عقیدے کے پابند ہے اگر اس کے برعکس ہوگا تو اس طریقے سے ہماری اور زیادہ اختلاف ہوگا ہمارے اندر اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا علیہ سنتی و سنت الخلفۂ راجدین المحدین ہماری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفۂ راجدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابدو علیہ بن نواز جو دانت ہے نا اس کے مضبوطی کے ساتھ تھا ہم لوگ یعنی کتاب و سنت کو صلب صالحین کے نقش قدم کی پیروی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو کبھی اس کو نہیں چھوڑنا اگر چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہمارے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے اور کتاب اللہ سنت رسول کو سلب صالحین کے نہج کے مطابق وہ طب سبیلا من انا بلیہ جنہوں نے میری طرف عنابت کی رجوع کیا ان کے راستے کو اپنانا ہے ان کے راستے کی پیروی کرنا ہے یہ کون ہے صحابہ تعوین طب تعبین اور جو بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں جنہیں سلب صارحین کہا جاتا ہے اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کو سلفی اہل حدیث اہل الاثر کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ لوگ ہیں جو سلب صارحین کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے اور انسان اپنے آپ کو اختلاف سے بچاتا ہے پھر ہمارے بن نے فرمایا وہ یا کم وہ محدث المور فعین تم نئے دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے ہمارے نبی نے بدعت سے بچنے کی تلقین فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سول کی کتاب کو پکڑو اور اس طریقے سے اور تم تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے سب سے بہتر بات کتاب اللہ کی ہے اور سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بدعت سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے کیونکہ بدعت یہ گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے بدعت کہتے ہیں دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا ادر و ثواب کی نیت سے اسے بدعت کہا جاتا ہے اور بدعت کئی طرح کی ہوتی ہے یہ نئی چیز کا تعلق کفر سے بھی ہو سکتا ہے شرک سے بھی ہو سکتا ہے چھوٹی چیز سے بھی ہو سکتا ہے بڑی چیز سے بھی ہو سکتا ہے لہذا جو بدعات ہیں ان میں کچھ بدعت ایسی جو کفر کے دائرے میں پہنچنے والی کچھ بدعت شرک کے تک پہنچانے والی شرک ہوتی ہیں کچھ بدعت معاشیت ہوتی ہیں کچھ بدعت یعنی اضافی کچھ بدعت حقیقی کئی طرح کی کئی اقسام ہیں بدعات کی ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے ہر بدعت سے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے جب ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر کوئی بدعت اچھی کیسے ہو سکتی ہے اچھی وہ ہوگی نبی کی سنت ہوگی خلفا راجدین کی سنت ہوگی وہ اچھی ہوگی لہذا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور بدعت کے انسان کو ضرورت نہیں دین کو اللہ نے مکمل کر دیا دین کی تکمیل ہو گئی ہے جب دین مکمل ہو گیا تو پھر جب دین کو اللہ رب العالمین نے کامل فرما دیا تو اس میں کسی نئی چیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا وہ دین ایسا دیا جو کامل دین ہے اس کے اندر کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ اس کے اندر اضافہ کرنا جائز ہے گنجائش ہے نہ اس کے اندر کسی کمی کی گنجائش ہے لہذا انسان اپنے آپ کو بدعت سے بچائے کیونکہ بدعت جہنم کے راستے پر چلاتی ہیں اور جہنم تک پہنچانے والی ہوتی ہیں اور انسان بدعت کرتے کرتے کفر کے اندر اور بڑی بڑی بدعتوں کے اندر انسان جا کر کے گرفتار ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے ملوث ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو چھوٹی بدعت ہو اس سے بھی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت اہم چیزوں کی وصیت فرمائی ایک تو اللہ کے تخوا کی وصیت فرمائی دوسرے سننے اور اطاعت کرنے کی کہ جو حکمراں ہیں ان کی باتوں کو سنیے اور ان کی اطاعت کیجیے چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اور پھر ہمارے نبی نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری سنت کو لازم پکڑو خلفۂ راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو اور اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور پھر آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے یہ حدیث داؤ ترمزی کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اب ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے اللہ ہر ہمیں ہر بدعات سے بچائے اور ہر کفر سے بچائے ہر برے کام سے بچائے عامر رب العالمین چونکہ اکثر باتیں عام طور سے آتی رہتی ہیں اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں میں نہیں گیا اختصار کے ساتھ اختصار کیا بلکہ زیادہ ہی باتیں ہو گئیں میں تو سوچ رہا کہ اور مختصر باتیں کریں گے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق جامین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ